بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت Masih ديگر علماء كرام we thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah of Iman, absolutely in no way whatsoever are we worthy of saying any word in front of our most respected Hazrat Mufti Saab, of senior ulama But only and solely with the need of our own islah and rectification and to say that which should benefit myself the most. We ask Allah Ta'ala to guide us to that which will benefit us. Just recently we have had the Ashura, <coughs> the 10th of Muharram, a very sanctified day, a day that has many, many virtues and benefits and a major incident that had transpired in the Ashura on the 10th of Muharram many, many centuries ago that becomes the origins of our sanctifying and our giving veneration in respect to that day that Nabi Pak sallallahu alayhi when arriving in Medina Munawwara inquired from the Yahud as to the reason that they are fasting on that day specifically. So they said, this is a day that we fast because it is the same day wherein Allah Ta'ala had granted salvation to Sayyidina Musa alayhi salam and his nation, the Bani Israel, from the tyranny and oppression of Fir'aun that had been going on for a very, very long time, that Allah's miraculous help had come when the Bani Israel, facing destruction, the ocean in front of them, and Fir'aun and his massive armies behind them, and Allah Ta'ala gave Sayyidina Musa alayhi salam the command to strike the ocean with his staff, and 12 pathways opened up for the 12 tribes of the Bani Israel. It was the day when Allah Ta'ala had given a great victory to Haqq over Batil. The Bani Israel crossed over in those pathways that had dried up in the ocean bed. And no sooner had they come out on the other side than Fir'aun in his haughtiness and arrogance who had claimed divinity for himself. أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Fir'aun said that this is opened up because of me and he and his armies went in and Allah Ta'ala took him to task for his pride, haughtiness and arrogance and he was drowned. The qudra of Allah Ta'ala manifested against all means that only that comes to pass which Allah Ta'ala decrees no matter what the apparent situation dictates. So anyway, they said, the Yahud said that Sayyidina Musa a.s. was granted salvation with the believers of the Bani Israel on that very same day. Sayyidina Musa a.s. thereafter fasted on that day to venerate, to speak about the greatness of that day and as a token of gratitude and shukr to Allah Ta'ala for granting them salvation. So the Yahud said that we are enacting the same, thanking Allah Ta'ala for having granted the salvation to the believers of the time. It was there then Rasulullah Wasallam said that we are more rightful and we are closer in mannerisms and in way to Sayyidina Musa ﷺ than you because the Yahud by that time the deen had been polluted. Many, many changes. The Torah did not re remain in its original state. And many interpolations, many changes had come about in the Torah. The deen was totally concocted. And we who have the Sharia of Nabi sallallahu alayhi wasallam, the Quran Kareem, that remains unpolluted, that remains absolutely pure and pristine, as revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, we are mourn the creed, the teachings, the mannerisms of Sayyidina Musa alayhi salatu Some years ago, uh, back home in the masjid, uh, that we have the honor of serving in. Opposite the masjid was a Catholic, very staunch Catholic uh, of Irish origins, very senior lawyer in property law. Uh, but we had, alhamdulillah, very good cordial relation with him. And, you know, he would now and again commend the Muslims' behavior, etc. And he would even write letters to the various newspapers speaking about this matter. And one occasion, he wrote a letter to, to, to some of the major newspapers that, you know, we as, as Christians should be ashamed of one fact. He says that I interact with many Muslims who are right opposite my house, and I've noticed that whenever they take the name of Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, Jesus, they always attach to it, peace be upon him, whereas we as Christians do not accord the same respect, and we know that they hold beliefs, even elevating Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam to being the son of Allah, or God in incarnation himself. So the teachings of Islam is the perfection of all the teachings of Anbiya alayhi salatu wasalam. So anyway, the Quran Kareem we know is replete that the Nabi who is mentioned the most and his nation is mentioned more than any other Nabi in the Quran Kareem is Sayyidina Musa والسلام, and the Bani Israel because in it are many, many lessons, many, many similarities to this ummah. You know, the famous hadith when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that you will follow footstep by footstep in the mannerisms of Bani Israel. So much so if, they, if any of them went into a certain hole, you would go in the same hole. if any of them had openly fornicated with his mother, someone in this ummah would follow in the same trend that fragmented into 72 different belief sects. And this ummah will fragment into 73 and only one will gain salvation. مَا أَنَا عَلِي وَأَصْحَابِي sunnah wal وَالْجَمَعَةِ But many, many lessons for us to learn from the Bani Israel and one that is most appropriate from the lesson of Ashura, the day of salvation, that we can apply to ourselves very, very uh, aptly. And it has many, many parallels with our existence, especially in this country as a Muslim community. The Bani Israel had come into Egypt with total honor and dignity in the time of Sayyidina Yusuf alayhi when he had displayed his akhlaq, his character, his piety, and gave them the perfect fiscal, the perfect financial plan, so as to how to manage affairs in the years of seven years of severe drought. The Egyptians were very, very thankful to Sayyidina Yusuf alayhi and kept up to the promise of giving dignity to Sayyidina Yusuf alayhi salam, and his entire family whom we know united with him and thereafter took up existence. The beginning of the existence of the Bani Israel as a minority in Egypt was total honor and dignity. The Egyptians lived up to their promise in the later generations, treated the Bani Israel as first-class citizens, honorary citizens in their country. But spiritual, moral decay began to set into the Bani Israel. Many, many weaknesses start to come, started to come into them and look at how the situation continuously went into retrogression, went backwards. The situation deteriorated as generation to generation came and followed one another. As said, they were treated initially as honorary first-class citizens. The Egyptians then asked the question, why must they be special over us? We are the local inhabitants, we are the indigenous population, we and them should be on equal terms. This was the second stage. Furthermore, as the weakness in them went even further, they then said that why are they the ones who are wealthy? Why are they milking our economy? Whereas they are foreigners in our land. The next slogan was Egypt is for the Egyptians. The Bani Israel were then relegated to being third-class citizens in the very same country that they were initially treated with such honor. The matter did not stop there, no longer third class. They were then converted into slavery, into bondage. They were turned into slaves. They had to do the menial tasks of the Egyptians as slaves, the building of the pyramids, etc and many, many other aspects. And they would merely give them so much food and sustenance that could keep them alive enough to serve the Egyptians. And then the matter reached its pinnacle at the worst, when in the time of Sayyidina Musa alayhi salatu Fir'aun at the time, when he gave the command for male children, when he had seen a dream where a huge fire had come from Baytul Muqaddas and consumed all of Egypt and destroyed all Egyptians besides the Bani Israel. One of his fortune tellers said to him, the meaning of this dream is a child is about to be born in this nation who will be the cause of your destruction, the downfall of your kingdom. When the order was then given that every male child born in the homes of the Bani Israel should be slaughtered, slaughtered many occasions in full view of their parents, utterly barbaric acts, this was the condition that had become of that nation who were treated with such esteem, dignity and honor. Now, if we look at the reasons, as Mawlana Ali Mia rahimahullah ta'ala has beautifully summarized, that we can say come down, boils down to four weaknesses that crept into the Bani Israel that was eventually the cause of such degradation and destruction. Firstly, they forgot Allah subhanahu wa ta'ala, they forgot deen, they forgot that we have to be obedient servants of Allah ta'ala. Dunya became the maqsad. Secondly, they forgot about the akhirah. They lived as if they were here for one life only and that there is no resurrection and no life to come in the hereafter. Making dunya the total maqsad at the behest of everything else. Third reason, وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ They had forsaken the most essential responsibility of a mu'min, that one who is blessed with this iman, simultaneously it becomes his responsibility by invitation, by word, by actions, by means of character, of linking the creation to Allah Ta'ala, bringing Allah Ta'ala's creation closer to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In all of these mannerisms, they had forsaken da'wah, calling towards Allah Subhanahu Wa Ta'ala's greatness in totality. In third and fourth, uh, sorry, the fourth and final reason mentioned was سَقَطَتْ أَخْلَاقُهُم The akhlaq had decayed to the worst of stages. They considered themselves as the chosen race and everybody else the goyams. We are the special ones, the sons of Allah Ta'ala, the chosen race by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and treated the Egyptians with the utmost disdain, would look down upon them, would look to them only as to how they could benefit from them from a dunya point of view. And in this way, when their akhlaq had decayed, the attitude of Allah Ta'ala's servants turned against them in the most brutal fashion ever. So these four reasons, they had forgotten Allah, forgotten the Akhirah, forsaken da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala, and akhlaq had decayed to the worst of stages. Now further lesson that we learn when they were in this moral and total decay and into the abyss, in the lowest of the low, Allah Ta'ala, because of the spark of iman that was evident, Allah Ta'ala sent Sayyidina Musa and Harun alayhim as-salatu was-salam to make a concerted effort on the Bani Israel A dini revival, dini revolution had taken place. اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. Establishment of salah and deen came alive in them. And once this effort had been made, and they remembered Allah Ta'ala, remembered the objective on earth, and once again deen had generally come alive in them, then we see how miraculously Allah Ta'ala had granted them salvation on the day of Ashura, the day that Allah Ta'ala had manifested the victory of haqq over batil, as we see in Sahaba radiallahu anhu in the battle of Badr, against all means 313 ill-equipped, against a thousand fully equipped, full army. Allah Ta'ala's help would always come based on deen, based on one's association and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah give us tawfiq, inshallah, to benefit from the lessons of Quranic Kareem. الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله تبارك وتعالى تعالی ہماری ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے امتی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جس زمانے میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ موجود ہوں گے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو دو روایتیں ہیں بلکہ تین ایک یہ کہ وہ دمشق کے مشرقی مناری پر مشرقی مینار پر اتریں گے اور ایک روایت میں اردن کا ذکر ہے اور ایک روایت میں بیت المقدس کا ذکر ہے بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں اتریں گے جو اردن کا حصہ ہے تھا اب تو نہیں اردن کا حصہ اور بیت ال اور جو دمشق کا ذکر ہے تو دمشق کی مشرق کی جانب میں یہ واقع ہے اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ دمشق کے مشرق میں اتریں گے اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تابیداری کریں گے اور ان پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اور آئے گی وہ وحی صرف دنیاوی کاموں کے لیے ہوگی کہ دنیا میں کیا کرو انتظامی کاموں کے لیے اور وہ شریعت کی وحی نہیں ہوگی یہ اس میں نہیں ہوگا کہ کتنی نمازی پڑھو کتنی مت پڑھو وہ تو پانچ نمازیں پڑھیں گے یہ اس میں نہیں ہوگا کہ کتنے روزے رکھو کتنے مت رکھو رمضان کے روزے رکھیں گے حج اور زکوٰۃ کے متعلق ان پر وہ نہیں آئے گی انتظامی طور پر مسلمانوں کو کہاں بیٹھا دو مسلمانوں کو کہاں لے جاؤ یہ وحی ان پر آئے گی اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان سے کہا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ یا جوج ما جوج نکلے ہیں یا ماجوج ما جوج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اس لیے تم کو ہی طور پر چلو اپنے ساتھیوں کو پہاڑ پر لے جائیں گے اور پہاڑ میں ایک محصور اور بند جگہ میں رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہیں گے اور ساتھی بھی کہیں گے سب کہیں گے کہ ہم بہت مشکلات میں ہیں اس جگہ سے ہم نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہمارے سر سے ہٹا دیں جب وسائل کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دعا کام آتی ہے دعا تو ویسی بھی کرنی چاہیے لیکن جب آدمی کے ہاتھ میں وسائل نہ ہو پھر دعا کی طرف آدمی کی رغبت اور دل لگانا زیادہ ہوتا ہے اور دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس میں آدمی دل لگائے اور جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ الفاظ زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اور دل کسی اور جگہ ہوتا ہے ایسی دعا میں بہت کم اثر ہوتا ہے کسی شاعر کا شاعر ہے کہتے ہیں ہوتی نہیں قبول دعا تر کے عشق کی دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں جب دل نہیں چاہتا زبان میں کہاں اثر ہوگا مجنون کو ان کے والد مجنون کے والد مجنون کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور کہا تم غلاف پکڑ لو غلاف پکڑ لیا اور کہا یہ دعا کرو کہ میں دعا کروں گا اور تم آمین کہو یا ازل حب لیلہ لیلا قلب ابنی میرے بیٹے کے دل سے لیلا کی محبت دور کر دے جب مجنون کا دل نہیں چاہتا تھا خاموش رہا بار بار بار بار باپ نے کہا یہ خاموش رہا آخر میں مجنون نے کہا تم میرے کچھ اشعار سنو تو اس میں ایک شعر یہ یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمینہ اللہ میرے دل سے اس کی محبت کو دور مت کرو اس لیے کہ یہ میری دل کی آواز ہے اور اس پر اللہ تعالی رحم کرے جو میری دعا پر آمین کہہ دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے اور ساتھی ان سے کہیں گے دعا کیجیے تو حدیث کے الفاظ ہے فیج ارون اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت عاجزی کے ساتھ چیخ چیخ کر کے دعا کریں گے دعا آہستہ بھی ہوتی ہے اور دعا آواز کے ساتھ بھی ہوتی ہے کبھی آہستہ دعا میں دل نہیں لگتا اور آواز کے ساتھ دعا میں دل لگتا ہے اصل تو دل کا لگانا ہے اصل تو بادشاہ دل ہے دل لگانے کی بات دل کو متوجہ کرنے کی بات ہوتی ہے وہ خوب دعا کریں گے اور دعا کے بعد جب چند دن گزریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کون ہے جو پہاڑ سے اتر کر جائے اور اپنی جان کو ہتیلی میں رکھے اس لیے کہ نیچے جانا اور یاجوج ماجوج کے اندر گھسنا یہ اپنے آپ کو قتل کرانے اپنے آپ کو قتل کرنے کی طرح ہے ایک شخص تیار ہو جائے گا وہ کہے گا میں جا کر آپ کے لیے ان کی خبر لاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ سب مردہ پڑے ہیں دعا نے کام کیا مردہ پڑے ہیں اور ان کی موت اور مرنا ایسا ہے جس کی لیے حدیث میں نغف کا لفظ آیا ہے نغف بھیڑ بکریوں کی ایک بیماری ہے جو جس بیماری کی وجہ سے ان کی ناک میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اور وہ بھیڑ بکریاں ایسی بیمار ہو جاتی ہیں کہ بس جلدی مر جاتی ہیں اور سب مر جاتی ہیں متعدی مرض جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں جب عورتیں پہلے زمانے میں کسی پر بد دعا کرتی تھیں تو کہتی تھی اللہ تعالیٰ تم پر مرغیوں کی بیماری ڈال دے مرغیوں کی بیماری سب کو معلوم ہے جب شروع ہو جاتی ہے پھر لاکھوں مرغیاں مر جاتی ہیں سینکڑوں مر جاتی ہیں یاجوج ماجوج پر ہماری زبان کے اعتبار سے اور محاورے کے اعتبار سے مرغیوں کی بیماری لگ جائے گی اور یا ٹڈیوں کی بیماری پہلے زمانے میں فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے کبھی کبھی مچھلی ٹڈیاں پیدا ہوتی تھی وہ ٹڈیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے زمین پر سایہ ہو جاتا تھا ان کے اڑنے کی وجہ سے زمین مشکل تھی نظر آتی تھی سائے کی وجہ سے اور فصلوں کو کھا لیتی تھی لیکن ان پر کوئی بیماری آتی تھی دو تین دن کے بعد پھر ہر جگہ کٹیوں کے ڈھیر پڑے رہتے تھے یاجوج ماجوج پر بھی ٹڈیوں کی بیماری کہیں یا مرغیوں کی بیماری لگ جائے گی اور ہزاروں لاکھوں ایک جگہ پڑے ہوں گے وہ شخص واپس چلا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کو خبر دے گا کہ وہ تو سب مردے پڑے ہیں تم کو خوش ہونا چاہیے مبارک ہو دشمن مر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھی خوش ہو جائیں گے اور پہاڑ کو چھوڑ کر زمین پر آ جائیں گے زمین پر آنے کے بعد دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے اور بدبو پھیلی ہوئی ہے ان کی لاشوں کی بدبو پھیلی ہوئی ہے پھر یہ حضرت پریشان ہوں گے اب کیا کرے بدبو ہے بدبو میں چلنا مشکل بیٹھنا مشکل ان بدبختوں کا اٹھانا مشکل کتنوں کو کون اٹھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی دعا تو ہے پھر دعا کر لو پہلے آپ نے دعا کی اب دوبارہ دعا کر لو پھر دعا میں مشغول ہو جائیں گے اور دعا قبول ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جو پرندے خوراسانی اونٹ کی گردن کی طرح خوراسانی اونٹ بہت موٹا ہوتا تھا اس کی گردن کی طرح ہوتے تھے وہ پرندے آ کر ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے سمندر میں اور دور ان کو پھینکیں گے پھر بھی بدبو باقی ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالی بارش برسائیں گے اور بارش سے پوری گندگی صاف ہو جائے گی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اترنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نماز کی تیاری میں کے لیے بیٹھے ہوں گے منتظر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت کرا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امام منکم کم امامت آپ کرائیں گے اس نماز کی اقامت آپ کی لیے ہے اس لیے آپ نماز پڑھا دیں تو حضرت مہدی امام بن جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مقتدی بن جائیں گے اور یہ وہ حضرت مہدی ہے جو سنی اور اہل سنت جس کو مانتے ہیں ایک وہ مہدی ہے جو فرضی مہدی ہے فرض جس کو شیعہ لوگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں قیامت کے قریب اور قیامت کے قریب ہونے تک وہاں رہیں گے پھر نکلیں گے مشرقین کو بعد میں قتل کریں گے سنیوں کو پہلے قتل کریں گے فرضی طور پر اور وہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کی قبر سے نکالیں گے اور ان کو سزا دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر نعوذ باللہ بیعت کریں گے ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے یہ اور اس قسم کی خرافات یہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے سو فیصد غلط اور وہ کہتے ہیں کہ غار سرمن یا غار سرمن رعا میں وہ بیٹھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے وہ اس کو بارواں امام کہتے تھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد حضرت علی اور ان کے بعد حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت حسین ان کے بعد زین العابدین ان کے بعد محمد باقر ان کے بعد جعفر صادق ان کے بعد موسیٰ کاظم اور ان کے بعد محمد تقی اور علی نقی اور اسی طرح ہوتے ہوتے حسن عسکری اور حسن عسکری کے بعد مہدی اور مہدی غائب ہو گئے وہ کہتے ہیں حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حسن عسکری کا بچہ ہی نہیں تھا بیٹا نہیں تھا تو مہدی اس کا بیٹا کہاں سے بن گیا بہرحال آخر میں ہمارا سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور برکت کا زمانہ شروع ہو جائے گا ان کے آنے کے بعد ان العسر یسرا ان العسر یسرا سختی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور آسانی زیادہ ہوتی ہے سختی کے مقابلے میں اور اس مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں تو پھر وہاں حدیث میں آتا ہے کہ اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار بڑے قبیلے کے لیے کافی ہے ایک اونٹنی کا دودھ قبیلے کے لیے کافی اور انار کا چھلکا اس طرح ہوگا جیسے خیمہ لگایا جائے اس کی نیچے لوگ اس کی نیچے لوگ بیٹھیں گے جیسے صحابہ کرام ایک سفر پر جا رہے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا ختم ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے عمبر مچھلی ویل مچھلی کو نکالا اور ایک مہینے تک صحابہ کرام کھاتے رہے پندرہ دن تک ایک مہینے تک کھاتے رہے اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی فصلی کی نیچے اس کی ہڈی کی نیچے اونٹ اونچا اور لمبی اونٹ کے اوپر لمبی آدمی کو بٹایا اور وہ گزر گیا اور اس کی آنکھوں میں کئی آدمی بیٹھ گئے جب آنکھ کا جو کھویا تھا اور آنکھ کی جو کھدائی تھی اس کے اندر کئی آدمی بیٹھ گئے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں انہوں نے جو دین ہم سب کے سامنے پیش کیا اس دین کو سینے سے لگانا اس دین کو مضبوطی سے پکڑنا یہ مسلمانوں کا کام ہے اور یہ اس وقت ہوگا کہ ہم دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے جب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین طریقے پر تعلق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور عظمت یہ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور اطاعت جب تین چیزیں ہوں گی تو ہم ختم نبوت والا کام خوب کریں گے اور دین پر جمے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ان کی دین سے بھی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ادب ان کی دین کی بھی عظمت اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بھی تابیداری اور اطاعت ہوگی حضرت مولانا ناشرف علی تھان بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی محبوبہ کے دو عاشق ہوں ایک عاشق اس کی طرف دیکھتا ہے محبوبہ اس سے کہتی ہے کہ تم اپنی زر نظر کو ہٹا دو وہ کہتے نہیں آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا اور دوسرا اس کا عاشق اس سے جب کہے نظر ہٹا دو وہ فلف اور نظر کو ہٹاتا ہے فرماتے ہیں پھر بظاہر تو پہلا بڑا عاشق ہے لیکن حقیقت میں دوسرا بڑا عاشق ہے پہلا نہیں اس لیے کہ دوسرا کہتے ہیں میں نظر نہیں ہٹاتا یہ اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے نظر نہیں ہٹاتا دل چاہتا ہے کہ مت ہٹاؤ اور دوسرے نے نظر کو ہٹایا اس نے اپنی چاہت کو پھینک دیا اور محبوب اور محبوبہ کی بات مان لی تو اطواعت اور تابیداری اس کو کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو آدمی کچل ڈالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور طریقے کی تابیداری کرے تو محبت اور عظمت اور اطواعت ان تین چیزوں کو اپنے سینے سے لگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہو بیٹے کی محبت سے زیادہ ہو بھائی کی محبت سے زیادہ ہو فیملی کی محبت سے زیادہ ہو والذی نفسی بیدہی لا يؤمن احبم حتى اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین اللہ کی قسم تم پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ کو آپ کے والد سے آپ کے بچے سے آپ کی فیملی اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنوں نبیم و من ہو محات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو زیادہ محبوب ہے زیادہ قریب ہے اپنے نفسوں سے حضرت عمر نے فرمایا انت احب الش ان لامن نفسی یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے مجھے محبوب ہے نفس میرے نفس سے نہیں اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو اکثر بچانا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ میں نے سوچا سوچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا آپ مجھے اپنے نفس سے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کے بیٹے آ گئے بدر میں بیٹے نے کہا باپ سے ابو بکر صدیق سے میں نے آپ کو دیکھا تھا لیکن چونکہ باپ ہے اس لیے میں دوسری طرف ہٹا اور آپ کو قتل نہیں کیا اس وقت بیٹا مسلمان نہیں ہوا ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ اگر آپ میرے سامنے آتے تو میں سب سے پہلے تم کو قتل کرتا اس لیے کہ دین کی محبت زیادہ ہے بیٹے کی محبت کم ہے باپ کی محبت سے بھی دین کی محبت زیادہ ہو عبداللہ ابن ابئی ابن سلول مشہور منافق ہے اور جب بھی کبھی منافق کی مثال دی جاتی ہے تو عبداللہ ابن اب ابن سلول باقی دوسرے فلان منافق تھا فلان منافق تھا اس میں اختلاف ہوگا کہ تھا یا نہیں تھا جو متفق منافق ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ایک مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ہوا تو تو میں میں تو ہوتی ہے راستے میں مہاجر نے انصاری کی کو لات ماری تھوڑی پٹائی کی مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی جمع ہو گئے انسار نے انصاری کو انصاری نے انصار کو اور جمع ہو گئے وہ قریب تھا کہ لڑائی بن جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے پتا ہی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما دی بات ختم ہو گئی خیر صلح بہتر ہے صلح کی کوشش کرنا چاہیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تھی کہ اس کو قتل کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں بظاہر مسلمان ہوا تھا اس نے کہا عبداللہ ابن ابئی نے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ذلیل لوگ معزز لوگ اس ان ذلیل لوگوں کو نکالیں گے معزز لوگ گویا کہ انصار ہے اور ذلیل لوگ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو ذلیل کہا تو یہ بات ایک صحابی نے سنی زید ابن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی منافق نے کہا میں نے بالکل یہ بات نہیں کہی جب منافق ہے تو اس کے لیے جھوٹ بالکل آسان یہاں تک کہ قریب تک کہ زید ابن ارقم لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے کہ آپ نے جھوٹ کہا آیت کریمہ سورہ منافقین کی آیات نازل ہوئی اور یہ بتلایا گیا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی لوگوں نے عبداللہ ابن عبی ابن سلور سے کہا تم توبہ کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو اس نے معافی نہیں مانگی وہ تو منافقین کا امام اور سردار تھا جس جہاد اور غزوے میں یہ واقع پیش آیا تھا جب یہ واپس مدینہ آ رہے تھے مسلمان راستے میں عبداللہ ابن عبی ابن سلول کا بیٹا جو مخلص بیٹا تھا سچے پکے صحابی ان کا نام بھی عبداللہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی وہ مدینہ منورہ سے باہر کھڑا ہوا اور کہا اپنے باپ کو روکا کہ جب تک تم اپنے کو ذلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو معزز اور عزت والا نہ کہیں اس وقت تک میں تم کو نہیں چھوڑوں گا قتل کر لوں گا تو عبداللہ ابن ابئی نے کہا جو منافق کہ جتنی ذلت مجھے اور مجھ پر آج آئی اتنی ذلت مجھ پر کبھی نہیں آئی تھی میں بیٹے کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا انہوں نے پیغام بھیجا ان کے بیٹے کو پیغام دیا اس کو چھوڑ دے کہ مدینہ منورہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت بھی کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں بھائی شوہر بیوی اس کی محبت بھی کچھ نہیں جب غزوہ احد میں خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو ایک انصاری عورت دوڑ کر آئی اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ان کو بتایا گیا آپ کے شوہر کا انتقال بیوی کا انتقال بیٹے کا انتقال ہوا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں ان کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور عافیت سے ہیں تو ان کے الفاظ تھے کہ کل مصیبت قید ہو جلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عافیت اور سلامتی کے ساتھ شہید نہیں ہوئے تو ہر مصیبت اس کے بعد میرے لیے حقیر اور ہلکی ہے بھائی کی محبت کے مقابلے میں رسول کی محبت زیادہ ہو واقعات میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے ایک کو محیصہ نام تھا دوسرے کا حویسہ محیصہ مسلمان تھا حویسہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت محیسہ نے کسی جنگ میں کسی جہاد میں یہودی کو قتل کیا تو حویسہ بھائی نے اس سے کہا کہ اس کے ہماری اوپر احسانات تھے کیوں قتل کیا تو محیسہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور جہاد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر آپ کے بارے میں ہو تو تم کو بھی میں قتل کروں گا بھائی سے کہا تو بھائی ہویسا نے کہا اچھا یہ دین اتنا پیارا اتنا میٹھا اتنا لذیذ ہے کہ آپ بھائی کا خیال نہیں رکھتے دین کا خیال رکھتے ہیں جب یہ اتنا اچھا دین ہے کہ جس میں دین بہت لذیذ ہے اور رشتہ لذیذ نہیں اس لیے مجھے مسلمان بنا دو وہ مسلمان ہوگی دونوں مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے اور ان کے ایک داد کو جو رباعی دانت ہے سامنے والے دانتوں میں سے رتبہ ابن ابی وقاص نے ضرب لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا اس کا ایک ٹکڑا گر گیا ابن ابی عشر میں سے ہیں ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی حضرت طلحہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت عمر ہے حضرت عثمان ہے حضرت علی ہے عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضرت طلحہ اور زبیر ہیں حضرت ابو بکر ہے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعید ابن زید یہ عشر مبشر ہیں اور چونکہ میرا حافظہ کمزور ہے بہت زیادہ تو میں نے اس ان کے ناموں کو شعر میں ڈالا ہے وہ صحابہ جن کو جنت میں ملی تسکین ہے چار چارو توا چار عینوں دو الف دو سین ہے توازا تو طلحہ زبیر چار عین عمر عثمان اور علی عبد عبدالرحمٰن ابن دو الف ابو ابو بکر صدیق ابو عبیدہ دو سین سعد ابی وقاص سعید زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعن جميع الصحابہ تو حضرت سعد ابی وقاص کہنے لگے کہ میری تمنا ہے کہ رتبہ میرے سامنے آ جائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی کہ میں اس کو قتل کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے مقابلے میں کہا تمنا ہے کہ وہ سامنے آئے اور قتل ہو جائے تو اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت عبداللہ ابن حضافہ کا واقعہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن حضافہ رومی حاکم نے اس کو پکڑا تھا اور منصوبہ بنایا اور یہ کہا تم مرتد ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا تو دیکھو پھر کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں کے اندر تیل ابالا اور ابلی ہوئی تیل میں ان کے ایک ساتھی کو ڈالا یہاں تک کہ ان کا گوشت ہو گئے لیکن انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن حضافہ نے میں تو دین پر قائم رہوں گا جو مرضی ہو تم کر لو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن حضافہ کو پکڑا اور دیکھ کی طرف لے گئے ڈالنے کے لیے وہ رونے لگے عبداللہ تو حاکم نے کہا ان کو واپس کرے ان کے یہ ذرا ڈر گئے تاکہ مجھے سجدہ کرے اور دین کو چھوڑ دیں واپس کیا کہ تم کیا روئے اس نے کہا میں ڈر کی وجہ سے نہیں خوف کی وجہ سے نہیں رویا مجھے اپنے نفس کی پرواہ نہیں میں مروں گا یا زندہ رہوں گا اس کی مجھے پرواہ نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ صرف ایک جان ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں کاش میرے ہر ایک بال میں جان ہوتی اور سب کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا اس لیے مجھے خوف نہیں ہے مجھے لے جاؤ جہاں ڈالنا ہے ڈال دو اس کی کوئی پرواہ نہیں اس بات کی وجہ سے حاکم اور بادشاہ پر خوف اور رعب پڑ گیا اور اس نے بات بدل دی کہا کہ اگر تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا تو حضرت عبداللہ ابن حضافہ نے کہا صرف مجھے چھوڑیں گے یا میرے ساتھیوں کو ساتھیوں کے بھی چھوڑوں گا کوئی بات نہیں بوسہ لے لوں گا ساتھیوں کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اور اللہ نے ان کو بچایا واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ استقبال کیا اور فرمایا الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچایا عبداللہ ابن حضافہ کی آگ میں ڈالنے کی تیاری تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نہیں ڈرے حضرت عبداللہ ابن حضافہ بھی آگ سے نہیں ڈرے اپنے نفس اور اپنی ذات کی پرواہ نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت ابن عمر سے زیادہ مقرر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جی آپ نے میرا وظیفہ کم اور اسامہ ابن زید کا زیادہ مقرر کیا حضرت عمر نے فرمایا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسامہ اور ان کے والد زید اسامہ اور زید دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے جو رسول کو محبوب ہو تم میں ان سے کیوں محبت نہ کروں اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا وظیفہ زیادہ ہو اور آپ کا وظیفہ کم ہو اور خود زید اسامہ ابن زید ابن حارثہ زید ابن حارثہ کا یہ حال تھا کہ باپ لینے کے لیے آئے تھے باپ کے ساتھ نہیں گئے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی تو رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہ مطلب نہیں کیا اشعار پڑھ لیے جائیں اور بس محبت پوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محبت ہے اور دین سے محبت کا مطلب دین کے لیے قربانی ہے یہ دین جو مسافر بن چکا ہے دین اس زمانے میں مسافر بن چکا ہے مسافر اور اجنبی جس کو کوئی جگہ دینے والا نہیں ہو جس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہو جس سے لوگ دور بھاگتے ہوں اس دین سے محبت کریں الاسلام و غریبا و غریبا فتوبا للغرباء الذین الدین یوس ما ماں الناس وفي رواية قيل من هم يا رسول الله قال النزاع من القبائل رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دین بدع غریبا شروع میں بھی مسافر کی طرح مسافر اور اجنبی کوئی اجنبی آتا ہے جس کی جان پہچان نہ ہو اور کسی سے کہا وجائے بھائی اس اجنبی کو اپنے گھر میں ٹہرا دو وہ کہے گا کیسے ٹہرا دو گھر میں مجھے کیا معلوم ہے یہ اجنبی مسافر کون ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں رہ کر کے چوری کرے گا قتل کرے گا اجنبی سے لوگ دور بھاگتے ہیں شروع میں قریش اور بنی ہاشم اور مکہ والے اور اطراف والے دین سے دور بھاگتے تھے دین جس کے اندر آتا تھا اس سے بھی بچتے تھے مسلمانوں سے بھی بچتے تھے اسلام سے بھی بچتے تھے ابو جہل اور ابو لہب پتر اٹھا کر چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ ان کی بات کو نہ مانو یہ مجنون ہے یہ پاگل ہو چکے ہیں نعوذ باللہ دار ارقم میں مسلمان جمع ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے لوگوں سے آنکھیں بچا کر لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر وہاں پہنچتے تھے تاکہ راستے میں کوئی دیکھ نہ لے راستے میں دیکھیں گے تو لوگ پٹائی کریں گے لوگ ہمیں نکالیں گے لوگ ہمارے ساتھ بائیکاٹ کریں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تین سال تک بائیکاٹ ہوا تھا اور شعب بنی ہاشم جس کو شیعوں نے مشہور کیا ہے شعب ابی طالب اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی شعب ابی طالب آتا ہے وہاں پر رہے نہ شادی میں شرکت نہ غمی میں شرکت نہ کھانے پینے میں شرکت سب چیزوں کا بائیکاٹ کیا تھا الاسلام بدا غریبا شروع میں بھی اجنبی کی طرح مسافر کی طرح کبھی ایک کبھی دوسرے کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں وسیعود و غریبہ اور آخر میں بھی اجنبی کی طرح بن جائے گا اس زمانے میں دین اجنبی کی طرف بن رہا ہے جو دین پر چلنے والے ہیں دین کو لوگ اجنبی سمجھتے ہیں دین سے دور جاتے ہیں دین والے ہیں ان کو ویزا نہیں دیتے ان کو تکلیف دیتے ہیں ان کو کئی کئی گھنٹے روکتے ہیں ایئرپورٹوں پر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فتوبال غوربا یہاں غوربا اور پہلے غریب آیا ہے تو وہ جو غوربا ہے اس کے ساتھ وہ پہلے والا غریب لگائیں گے تو یہ ترجمہ ہوگا فتح بال غوربا اے الغریب جو اجنبی لوگ ہیں جن کو لوگ اجنبی مسافر کی طرح سمجھتے ہیں وہ مبارکباد کے قابل ہے معہد الغریب اس اجنبی اور مسافر اسلام کو انہوں نے سینے سے لگایا یہ بھی اجنبی کی طرح اسلام بھی اجنبی ان کو بھی لوگ دیکھ کر دور جاتے ہیں یہ پھر آ گئے اور بہانے بناتے ہیں بہانہ بناتے جی اللہ کے راستے میں چند دن کے لئے جاؤ بہانہ بنائیں گے فلان جگہ کام ہے فلان جگہ کام ہے ایک جگہ ایک تبلیغ جماعت گئی اور تبلیغ جماعت میں ایک ماسٹر صاحب تھی جنہوں نے اسکول میں پڑھایا تھا ان کی اسکول کا جو ایک سٹوڈنٹ تھا وہ انگلینڈ گیا تھا چھٹی پر آیا تھا کہ انگلینڈ سے چھٹی پر آیا اور یہ ماسٹر صاحب جماعت میں پہنچ گئے ان سے کہا بھائی آپ انگلینڈ سے آئے ہیں آپ تین چار مہینے پانچ چھ مہینے رہیں گے بہتر یہ ہے کہ چند دن اللہ کے راستے میں لگا دوں اس نے کہا بہانا بالکل میں تیار ہوں مولوی صاحب تیار ہو جائے نکلنے کے لیے میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا مولوی صاحب کے ساتھ چلوں گا وہ ماسٹر صاحب تو ان کی بھی استاد تھے انہوں نے کہا دیکھو جس وقت آپ انگلینڈ گئے تھے اس وقت کیوں گئے تھے اس لیے کہ آپ کے گاؤں کا ایک آدمی انگلینڈ گیا تھا جب واپس آیا تو انگلینڈ کی تعریف کی انگلینڈ میں ایسے مکانات ہے انگلینڈ میں اس طرح روڈ ہے انگلینڈ میں اس طرح سکول ہے انگلینڈ میں اس طرح امن امان ہے انگلینڈ میں یہ یہ مزے ہیں آپ نے انگلینڈ کے مزوں کے بارے میں سنا بغیر دعوت کی گئے اور میں آپ کو آخرت کے مزے سنا رہا ہوں اور دعوت بھی دے رہا ہوں تو جب آپ انگلینڈ کے مزوں کے لیے بغیر دعوت کے گئے تو آخرت کے مزوں کے لیے دعوت کے ساتھ کیوں نہیں جاتے جس وقت آپ جا رہے تھے انگلینڈ آپ نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب جائیں گے تو میں جاؤں گا مولوی صاحب جائیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا وہ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب جائیں گے تو میں جاؤں گا یہ بہانہ ہے تو فرمائے الاسلام بدع ابد غریباً غریبا سیاح الدغ اور فرمائے کون ہے غربا النزاع من القبائل وہ لوگ ہیں جن کو نکالا جاتا ہے جن کی تشکیل کرائی جاتی ہے من القبائل مختلف قبیلوں سے نزع سے ہے نزع کے معنی کھینچنا جن کو کھینچا جاتا ہے اور کھینچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو زبردستی لے جایا جاتا ہے ان کے سامنے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ایسی ترغیب سنائی جاتی ہے ایسی رواحدیث اور واقعات سنائے جاتے ہیں کہ وہ واقعات ان کو کھینچتے ہیں ورنہ وہ زبردستی کسی کو نہیں کھینچتے کسی زمانے میں پاکستان کے حضرت مفتی محمود صاحب پاکستانی وفاق المدارس کے صدر تھے وفاق المدارس کے چیئرمین تھے وہ وفاق المدارس جس میں ہزاروں مدارس ہیں اب بھی اور پہلے بھی تو حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے کہ اس طالب علم کو فارغ التحصیل کو اس وقت تک وفاق کی سند نہیں دیں گے جب تک اللہ کے راستے میں ایک سال نہ لگائے اس کو سند دیں گے ورنہ نہیں دیں گے حضرت بھائی عبد الوہاب صاحب کو رائیون میں پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھیجا مفتی صاحب یہ ہمارا کام زبردستی کا نہیں یہ ہمارا ہاں کام ترغیب اور محبت سے ہے اس لیے اس قانون کے لیے آپ فکر نہ کریں قبائل جن کو کھینچا جاتا ہے قبائل میں سے واقعات ان کو کھینچتے ہیں زبردستی کسی کو نہیں نکالتے نہ زبردستی کی جاتی ہے اور فرمایا کہ یہ کون ہے من القبائل الذين يصلحون ما ما افسده الناس الناس یا افسد یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں جن چیزوں میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کر رکھا ہے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو بگاڑا ہے معاملات بگڑی ہوئے ہوں گے عبادت بگڑی ہوئی ہوگی تعلقات بگڑے ہوئے ہوں گے دین سے تعلق بگڑا ہوا ہوگا اس کی برکت سے دین سے تعلق بھی پیدا ہو جائے گا بگاڑ اسلام میں بدل جائے گا ہمارے ہاں کے ایک مولانا صاحب تھے ان کے محلے سے جماعت میں چلنے کے لیے ایک آدمی گئے صاحب جب واپس آئے چلے یا چار مہینے سے تو مولانا سے نے پوچھا آپ کو جماعت میں کیا فائدہ ہوا بتاؤ جماعت نے آپ کو کیا فائدہ دیا وہ ہوشیار آدمی تھا انہوں نے کہا جماعت جانے سے پہلے مولانا صاحب ہم آپ لوگوں کو بیکار سمجھتے تھے دل میں ہم کہتے تو تم بیکار لوگ ہو خام خام مسجد میں بیٹھی ہوئے ہو نہ دنیا کا کام نہ کوئی اور کام جماعت آنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ اصل کام کر رہے ہیں روشنی آپ پھیلا رہے ہیں یہ باہر لوگ بیکار ہیں یہ فرق پہلے مسجد کے اندر والوں کو بیکار سمجھتے تھے ہم مسجد سے باہر جو لوگ خامخواہ گھومتے پھرتے ہیں نہ دین نہ دنیا خسرت دنیا والآخرہ ان کو ہم بیکار سمجھتے ہیں تو یہ عرض میں عرض کر رہا تھا جو دین کی عظمت اور دین کی محبت ہے دین کی محبت صرف الفاظ میں نہ ہو بلکہ دین کی محبت دل میں اتر جائے اور جو محبوب دین ہے اس کو آنکھوں پر بھی نافذ کرے جو محبوب دین ہے اس کو اپنے دماغ پر بھی جاری کر دے دماغ پر دماغ میں یہ ہر جگہ دین ہو جہاں جاتے ہیں دین دماغ میں دین ہو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شادی میں گئے شادی میں بہت لوگ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا دیکھو یہ کیا موقع ہے شادی کا موقع ہے اس شادی کے موقع پر تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دیہات اور قصبے میں کام کرنے والے ڈوم ہوتے ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں آپ کو دعوت دی ہے آپ کو سیل فون کا زمانہ تو نہیں تھا ان کو آپ خوش کرتے ہیں جو کمینے ہوتے ہیں کم درجے کے لوگ جن کو آپ لوگ کہتے ہیں اور جو خدمت خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پکانے کی خدمت کرتے ہیں پیغام کی خدمت کرتے ہیں یا اور مختلف خدمات لوگ اس میں دیہات میں اور قصبوں میں اور شہروں میں کرتے ہیں کوئی بالوں کو ٹھیک کرتے ہیں نائی تو حضرت نے فرمایا کہ آج تم ان کو خوش کرو گے یا نہیں کرو گے کیونکہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو ہمارا حصہ دے دو نائی کو حصہ دو گے ڈوم کو حصہ دو گے دوسرے خدمت کرنے والوں کو حصہ دو گے ان کو خوش کرتے ہوں فرماتے ہیں شادی کے دن آپ معمولی درجے کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں آج وعدہ کرو کہ سب سے بڑے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا طریقہ خوش کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے محنت کرنا ہے بہرحال یہ سامنے کتاب میں نے رکھی اس میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات اور مکتوبات تھوڑے سے سناتے ہیں بہت سے لوگ بیعت کی ضرورت سے انکار کرتے ہیں کہ جب شریعت کے احکام ہمارے سامنے موجود ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے بیعت کی کیا ضرورت ہے بیعت کے بغیر بھی عمل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کسی ولی کامل سے رابطہ قائم کیے ہوئے بغیر پہلے تو عام طور پر پوری طرح احکام شریعت پر عمل ہوتا ہی نہیں دوسرے اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا اس وجہ سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پھر حضرت عمر سے رابطہ قائم کیا اور بیعت ہوئی اور یہ بیعت صرف خلافت میں تابیداری کے لیے نہیں تھی بلکہ تسکیہ باطن یعنی باطن کو صاف کرنا تذکیہ باطن کے لیے بھی ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اکابر علماء نے باوجود علمی مہارت کے بیعت کی ضرورت محسوس کی جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے خاندان کے علماء کا حال معلوم ہے آخری دور میں مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی مولانا نانوتوی قاسم نانوتوی رحم اللہ اور مولانا تھانوی وغیرہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ضرورت سمجھی اور اس بیعت کی بدولت بہت کچھ باطنی منافع اور فائدے حاصل کیے اصل یہ ہے کیا عقائد حق اخلاق فاضلہ اعمال صالح کا اختیار کرنا ضروری ہے اور عقائد باطلا اخلاق رضیلہ اعمال فاسدہ سے حفاظت ضروری ہے بیعت کے ذریعے سے ہو یا علم کے حاصل کرنے سے یا اکابر کی صحبت سے لیکن تجربہ یہ ہے کہ عام طور پر بغیر شیخ محقق ہونے کے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا شیخ محقق کے اوصاف یہ ہے کتاب اللہ اور سنت کا علم رکھتا ہو بقدر ضرورت خواہ عالم ہو یا علماء سے سنا ہو عدالت اور تقوی میں پکا ہو بڑے گناہوں سے بچتا ہو سغیرہ کوئی گناہوں پر جمتا نہیں ہو دنیا سے بے رغبت ہو آخرت میں رغبت رکھتا ہو اور اذکار جو منقول ہے پابندی کرتا ہو امر بالمعروف نہ عن الملکر کا عادی ہو اچھے کاموں کا حکم برے کاموں سے منع کرنا اس کی عادت ہو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جتنے کام آدمی کرتا ہے لا لیے اس وہ فائدے کے لیے نہیں ضرر کے لیے ہے ہاں امر بالمعروف نہ عن من کر اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تینوں انسان کے فائدے کے لیے ہیں امر بالمعروف اچھے کاموں کا حکم نہ عن المنکر برے کاموں سے منع کرنا اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تین کام آدمی کے لیے مفید بتائے ہیں سلوک تزکیہ باطل کو مشائق سے حاصل کیا ہو اور ان کی صحبت میں رہا رہا ہو ہو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتح میں یہ تفصیل مذکور ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسانی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لائم لائنا کل لائنا کھلا کھلان لائر کلر ان لائلا کل لا لائم الله لا الله الله الله الله الله لا لا لا لا لا لملہ لائنا الله لا لائنا تین الله لا کھل لملہ الله لا لملہ لائنا الله لا لائنا كیل الله لا لملہ لائنا الله لما لائنا کھل لمبا لائنا کھلنا کھل لمبا لائنا کھلان کل لمبا لائنا کھلنا کھلنا کھلنا کھل نائلہ نائ لائ ن لائنا کل لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله الله نائنا الله لا پائی لائنا الله لا پہ نائنا الله لا پلا نائنا الله لا کئی نا